اے آمان والو یہود و نصار کو دوست نہ بنا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے بے شک اللہ بے انصافوہے کو راناؤ دیتا